توشتان نے اسے وسوسا دیا بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جئی کا پیڑ اور وہ بادشاہی کے پران نہ پڑے